شہدائے کرام کے وہ رسائے کرام یہ ہماری مختصر سی نشست اس لیے تھی کہ تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں آپس میں ملاقات بھی ہو جائے مسافہ بھی ہو جائے اور دینی محبت اور ایمانی محبت کا ایک اظہار ہو جائے اس لیے یہ خصوصی نشست رکھی گئی تھی میں زندگی میں پہلی بار یہاں آپ حضرات کے شہر میں حاضر ہوا ہوں اور اس سے پہلے کبھی حاضری کا موقع یا اتفاق نہیں ملا یہاں آنے کے بعد جلسے کی اجازت کے سلسلے میں کافی پریشانیاں تھیں صبح سے ہم انہی کاموں میں مشغول تھے اس لیے کہ اب جو نیا نظام آیا ہے اس میں کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کے اختیارات کیا ہیں ناظم کو پتا نہیں کہ پولیس کے اختیارات کیا ہیں پولیس کو پتا نہیں ناظم کے اختیارات کیا ہیں تو جس کے پاس کوئی جائے تو وہ آگے بے بسی ظاہر کرتا ہے اور پریشانی ظاہر کرتا ہے ہمارا جرم اور قصور یہ ہے کہ ہم لوگ میراثی نہیں ہیں میراثی ہوتے تو آرام سے اجازت مل جاتی ڈھول ڈھمکے کی انڈیا کے فنکار نہیں ہیں اگر ناچ گانے والے ہوتے تو آرام سے اجازت مل جاتی جرم اتنا ہے کہ رب کا قرآن بیان کرتے ہیں جہاد بیان کرتے ہیں بابری مسجد مسجد اقسا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی تڑپتی ہوئی بہنوں کا رونا بیان کرتے ہیں یہ باتیں دنیا کو اچھی نہیں لگتی اور اس کی وجہ سے پھر کوئی ادھر بھیجتا ہے تو کوئی ادھر بھیجتا ہے کوئی ادھر بھیجتا ہے تو ہم نے یہاں کے انتظامیہ پر واضح کر دیا کہ جلسہ تو ہو کر رہے گا کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب آپ خیبر میں پہنچے تو فرمایا انا اضا نزلنا بے صاحتی قومن فسا صباح المنظرین ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پھر ایمان کے خلاف چلنے والوں کے لیے برا دن شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ اجازت دے دی ہے انتظامیہ نے اور سب نے لکھ دیا پولیس نے بھی لکھ دیا ناظم صاحب تو غائب ہو گئے تھے کہیں نظر ہی نہیں آئے ویسے بھی سنا ہے ہم سے کافی ناراض ہیں ان کے والد محترم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو نائب ناظم صاحب نے اجازت دے دی ہے اور ہمارے بھائی ہیں یہ سارے انتظامیہ والے اور یہ سارے ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہم انہیں دعا دیتے ہیں رکاوٹ ڈالتے ہیں تب بھی ہم انہیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے آمین باقی جس مٹی سے یہ مجاہدین بنے ہوئے ہیں اس میں ڈر نہیں لگتا کسی سے یہ بہت بڑا جرم ہے ہم لوگوں کا میں ان پولیس والوں سے ہوں یا تھانے والے ہوں یا کن سے ہوں یا انڈیا والے ہوں ڈر نہیں لگتا اس لیے کہ جان جس اللہ کو دینی ہے وہ اپنے وقت پہ لیتا ہے پہلے لیتا نہیں ہے جو رات قبر کے اندر آتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتی آپ حضرات کو صرف اتنی سی ایک بات بتانی ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے اخبارات میں ایک مہم جاری ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک مایوسی سی پھیل رہی ہے کہ شاید جہاد پہ پابندی لگ گئی میں جس شہر میں بھی جا رہا ہوں کل صبح اسلام آباد میں ایک اجلاس تھا اس اجلاس میں یہ سیاسی رہنما بھی تھے نواب زادہ نصر اللہ صاحب اور یہ جاوید ہاشمی اور یہ تحریک انصاف اور ملت پارٹی اور ہمارے اکابر علماء بھی تھے اس اجلاس میں بھی میں نے اپنی بات رکھی یہی جہاد کے موضوع پر سیاستدانوں سے گزارش کی کہ حکومت تو آپ کرتے ہیں بچے ہمارے شہید ہوتے ہیں آپ میں سے کسی کا بیٹا مجھے کشمیر نظر نہیں آتا آکسفورڈ میں پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے تو خدا کے لیے آپ میں سے بھی کوئی اپنا بیٹا دے دے دیہات میں آپ کے گھر بھی روشن ہو جائیں ان میں بھی رونق آ جائے کھلے کھلے دل سے ہم نے ان سیاست دانوں سے راجہ ظفر الحق صاحب بھی تھے اور پاکستان کی ساری سیاست وہاں کٹھی تھی ان سے بات کی وہاں اسلام آباد میں بھی ہر دوسرا آدمی پوچھ رہا تھا یار کیا بنا مجاہدین کا میں نے کہا یار میں تمہیں چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا اگر پابندی لگی ہوتی تو میں یہاں کیسے ہوتا اسلام آباد میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں الحمد وہاں سے رات راجن پور پہنچے تو اسٹیج پہ ایک ایک عالم میرے کان میں پوچھتے ہیں کیا ہوا پابندی کا کیا ہوا پابندی کا بھاول پور میں یہی ہوا ملتان میں پہنچے تو وہاں ہر کوئی پوچھتا ہے ایک شرارت کے تحت ایک سازش کے تحت یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مجاہدین پہ پابندی لگ گئی تاکہ جو کمزور دل والے لوگ ہیں نا وہ مجاہدین سے توبہ کر لیں بس یار ہمارے قریب نہ آنا کہیں ہم پہ بھی پابندی نہ لگ جائے ہماری مسجد میں نہ آنا پابندی نہ لگ جائے ہماری دکان پہ نہ آنا پابندی نہ لگ جائے جو کمزور دل کے مسلمان ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ وہ کھڑے ہو کر ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں میں عبد اللہ علی حرف فعین اصابت خیر خیرمانہ بھی اگر بھلائی پہنچتے رہے تو خوش ہے وہ ان ہو فتنہ اور اگر کوئی فتنہ کوئی پریشانی کوئی آزمائش ہو جائے انقلب اعلیٰ وجہ تو پھر کافر ہو جاتا ہے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی ہمارے نبی نے تو زخم کھا کھا کے جہاد کیا ہے ہمیں جب پتا چلے کہ مجاہدین پہ پابندی ہم کہتے ہیں یار ہمارے مدرسے بھی نہ آنا کہیں وہاں پابندی نہ لگ جائے ہماری مسجد میں بھی نہ آنا وہاں یہ کمزور دل یہ زیادہ دن ایمان نہیں بچا سکے گا خود سوچو جو ایمان پولیس کے ڈر سے ختم ہو جاتا ہے یہ ایمان عذاب قبر سے بچا سکے گا قبر کا عذاب سخت ہے یا پولیس سخت ہے یہاں کی تو جو ایمان یہاں نہیں ٹھہرتا ان کے سامنے ڈر جاتا ہے حالانکہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں کیا کر لیں گے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے کون سی ان کے پاس کوئی نئی چھری آ گئی ہے جو انڈیا والوں کے پاس نہیں ہے کون سا ان کے پاس کوئی نیا کوڑا آ گیا ہے جو امام احمد بن حنبل کی کمر پہ نہیں برسا تھا کون سی ان کے پاس کوئی نیا تشدد آ گیا ہے کہ ماضی میں ہم اس کے عادی نہیں رہے ہیں کیوں ڈر جاتا ہے ہر آدمی بس کی جی پابندی لگ گئی کوئی پابندی نہیں الحمد للہ میں ہمارے پانچ دفتر بند کیے شام کو ہوم سیکرٹری نے معافی مانگی باقاعدہ ساتھیوں سے وہ شرارت یہ کر رہے ہیں کہ ڈرا دو بس تاکہ تاجر ڈر جائیں علماء ڈر جائیں مسجد والے ڈر جائیں مدرسے والے ڈر جائیں ہر کوئی گھبرا کر جہاد کو چھوڑنے کی بات کرنا شروع کر دے تو میں آپ حضرات کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی خبروں پر یقین وہ کرے جس نے جہاد کو سمجھا نہ ہو جہاد مٹی سے بنا ہوا کوئی کھلونا نہیں ہے جسے جو چاہے گا توڑ کے پھینک دے گا یہ مجاہدین لفافے نہیں ہے کہ جو چاہے گا انہیں پھاڑ کے ایک طرف ڈال دے گا جہاد آسمانوں سے اترا ہوا رب کا حکم ہے جہاد قرآن مجید کی آیت کا نام ہے سورت کا نام ہے ان چیزوں کو کوئی مٹا سکا ہے آج تک میں کہتا ہوں کسی نے کہا کہ رفیق تارڑ صاحب چلے گئے مشرف صاحب صدر آ گئے مجاہدین کا کیا بنے گا میں نے کہا مشرف صاحب تو مسلمان ہیں دجال بھی آ گیا تو مجاہدین کا کچھ خرابی نہیں بگڑے گا دجال دجال مارا جائے گا مجاہدین کی ہاتھوں سے مجاہدین ختم نہیں ہوں گے یہ تو مسلمان ہیں ہمارے حکمران تو یہ تو کوئی یہ تو جہاد پر پابندی کا سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ اگر سوچیں گے تو پھر اللہ ان کو بھی جدہ پہنچائے گا جدہ پہنچائے گا وہاں اپنے گھر کے قریب نگرانی کرے گا ان کی جیسے وہاں ابو جہل کی نگرانی کی تھی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا انشاءاللہ یہ کھلونا نہیں ہے یہ جو انڈیا سے لڑ رہے ہیں کیا یہ بیکار لوگ ہیں کیا یہ ہر پابندی پہ ایسے سر جھکا لیں گے جی حاضر جناب پابندی ہے تو پھر ٹھیک ہے جی ہم ڈر رہے ہیں جی یہ تو انڈیا کے کمانڈوز سے نہیں ڈرے ہیں یہ لوگ تو انڈیا کی بیس لاکھ آرمی سے نہیں ڈرے ہیں یہ یہاں ڈر جائیں گے یہ کوئی کھلونا ہے جہاد خدا کی قسم جہاد پہ میرے نبی کا خون گرا ہوا ہے جس فریضے پہ نبی کا خون گرا ساری امت اسے اس پر زبا تو ہو سکتی ہے اس فریضے کو چھوڑ نہیں سکتی ہمارے نبی کا خون ہے اس فریضے کے اوپر اس فریضے پہ صحابہ کا خون ہے اس فریضے پر ایمان والوں کا خون ہے یہ روز روز کی خبروں سے پریشان نہ ہو جایا کرو جہاد پہ پابندی لگی اگر کسی دن تو یہ زمین خون اگلے گی ہم شہیدوں کے وارث ہیں ہم شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے ہم انہی کی طرح شہادت قبول کریں گے پابندی کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ جلسہ نہیں ہے نعرے نہ لگائیں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ بھی کوئی پریشان ہو کہ پابندی لگ گئی تو اس پریشانی کو دل سے نکال دو چار مجاہدوں پر پابندی کوئی لگا لے تو لگا لے مجھے پکڑ لیں گے کسی اور کو پکڑ لیں گے کسی اور کو اس سے جہاد بند تھوڑی ہو جائے گا بلال شہید کو تو یہ جانتے بھی نہیں ہیں آفاق کو تو یہ جانتے بھی نہیں تھے اصل جہاد کرنے والوں کا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ تو اللہ کے گمنام بندے ہوتے ہیں لڑنے چلے جاتے ہیں اگر ہم جیسے دو چار آدمیوں کو انہوں نے پکڑ بھی لیا نقصان پہنچا بھی دیا اس سے کوئی جہاد کو برا اثر پڑے گا نہیں پڑتا بلکہ ہر شخص کی شہادت کے بعد جہاد کو اور قوت ملتی ہے اور عزت ملتی ہے جہاد کو اور زیادہ ترقی ملتی ہے صحابہ کے کمانڈر جب میدان جہاد میں شہید ہو جاتے تھے صحابہ کے اندر ان شہداء کی طاقت بھی آ جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے وہ زیادہ کام کرتے تھے الحمدللہ پورے ملک میں پہلے سے اچھا کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم پنجاب میں تین سو دفتر کھل گئے بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو تین سو اور اب یہ اور بڑھیں گے انشاءاللہ چند دن تک سرحد میں ہے بلوچستان میں ہے سندھ میں ہے سچ بتاؤں نیو یارک اور واشنگٹن میں بھی مجاہدین سچ بتاؤں لندن اور برطانیہ میں بھی مجاہدین کس کس جگہ بند کرو گے میرے رب کا فریضہ ہے نماز سے کوئی روک سکتا ہے جس رب نے نماز کو فرض کیا اسی رب نے جہاد کو فرض کیا ہے وہ نماز کا بھی محافظ ہے وہ جہاد کا بھی محافظ ہے نہ جہاد بند ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ قیامت تک ہو سکے گا دنیا کا ہر کافر اسی جہاد کی تلوار کے نیچے ذبح ہوگا دجال بھی ذبح ہوگا انشاءاللہ البتہ مسلمانوں میں سے جو خوش نصیب ہیں وہ جہاد میں آئیں گے اور جن کی قسمت میں سعادت نہیں ہے شہادت نہیں ہے وہ نہیں آئیں گے وہ نہیں آئیں گے وہ صرف اعتراضات کریں گے اور فقہ نے لکھا ہے جو شخص جہاد پہ اعتراض کرتا ہو اس کے بارے میں یقین جان لو کہ وہ گمراہ شخص کیونکہ جہاد قرآن کی ساڑھے چار سو آیتوں میں آیا تو قرآن کی ساڑھے چار سو آیتوں پہ اعتراض کرنے والا گمراہ ہے کہ نہیں نبی کے ستائیس غزوات کا مذاق اڑانے والا گمراہ ہے کہ نہیں ہے یہاں تک فقہ نے لکھا ہے مبسوط میں امام سرختی نے ابن حمام نے فت القدیر میں کہ جو جہاد کا انکار کر دے گا سری کافر ہو جائے گا اس لیے کہ قرآن کا منکر ہو گیا جو جہاد کا منکر ہے مولانا احمد علی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کا موضوع کیا ہے فرمایا جہاد قرآن کا موضوع کیا ہے جہاد فی سبھی اللہ ہے جہاد ہو رہا ہے الحمد ساتھی شہید ہو رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا آج سے دس سال پہلے کسی نے رپورٹ چھاپی تھی کہ انشاءاللہ دو آ, کسی نے رپورٹ چھاپی تھی کہ دو تین مہینے میں اب مجاہدین ختم ہو جائیں گے ہم نے جب واپس آ کے دیکھا پہلے سے دس گنا زیادہ بڑھ گئے الحمدللہ کوئی ختم کر سکا ان کو نہیں ختم یہ میرے رب کا لگایا ہوا پودا ہے جس کو کوئی نہیں جس پر کوئی خزاں لا نہیں سکتا یہ جبرائیل آیتیں لے کر آئے تھے آسمان سے کوئی جبرائیل سے زیادہ طاقتور ہے تو کھڑا ہو جائے اور لائے ان آیتوں کو مٹانے کی کوشش کرے کہتے ہیں تمہارے بینر ہٹا دیں گے ہم نے کہا ہمارے بینر ہٹاؤ گے سورہ فاتحہ میں بھی جہاد کا بیان ہے اس کا کیا کرو گے سورہ بقرہ میں بھی ہے سورہ انفال میں بھی ہے سورہ برات میں بھی ہے سورہ آل عمران میں بھی ہے سورہ فتح میں بھی ہے سورہ نصر میں بھی ہے سورہ ممتحنہ کے اندر بھی ہے کہاں کہاں سے مٹاؤ گے جہاد کیا قرآن کی آیتیں کھرچو گے اس کے بعد کہتے ہیں تمہاری چاکنگ مٹا دیں گے ہم نے کہا مٹا دو ہماری چاکنگ بخاری میں جہاد مسلم میں جہاد ترمیزی میں جہاد ابن ماجہ میں جہاد نسائی کے اندر جہاد ابو داود کے اندر جہاد موتا امام مالک میں جہاد موتا امام محمد میں جہاد سیر کبیر میں جہاد سیر صغیر میں جہاد اہلا سنن ہمارے اکابر نے لکھی پوری بارہویں جلد کے ساڑھے چھ سو صفحے جہاد پر بھرے ہوئے ہیں تمام فقہ کی کتابوں میں ابواب الجہاد ہیں تمام تصوف کی کتابوں میں جہاد کا بیان ہے کہاں کہاں سے مٹاؤ گے جہاد کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جو ہیں وہ بینر اتار لیں گے ہم نے کہا بینر تو اتار لو گے مگر شہدائے احد کا کیا کرو گے شہدائے بدر کا کیا کرو گے مسجد نبی کے دروازوں کا کیا کرو گے شہدائے کابل کا کیا کرو گے یہ جو شہید ہر طرف بکھرے پڑے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ جہاد پہ آ جاتے ہیں ان کی باتیں سن کے کس کس چیز سے تم جہاد سے روکو گے مسلمانوں کو کس کس چیز سے تم کہو گے کہ ہم جہاد پر تقریر نہیں کرنے دیتے تو جو مسلمان دعا مانگے گا قرآن کی آیتوں سے اس میں بھی جہاد کی دعا ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جو استاد مکتب میں قرآن پڑھائے گا میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں مجاہد کے گھوڑوں تک کا تذکر آیا ہے تم مجاہدوں کو روکنا چاہتے ہو خدا نے ان کے گھوڑوں تک کو زندگی دے دی ان کے تذکرے کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہوتا تو یہ ایسی چیز نہیں ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا فریضہ ہے انشاءاللہ چل رہا ہے چلتا رہے گا ابھی شام کو جلسہ ہوگا آپ سب حضرات اس میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ اور ملاقات بھی ہو گئی ابھی اگر مسافہ کریں گے تو پیچھے آپ دیکھیں ذرا گھما کے گردن دیکھیں تو شام ہو جائے گی شاہ ہو جائے گی اس لیے مہربانی فرمائیں یہ ایک دوسرے کو دھکے دینا اچھا نہیں لگتا جس کو مسافہ کرنا وہ بھاول پور آ جائے تو یہاں معاف کریں بس السلام علیکم